کسی نے شعر کہا تھا راشد انور راشد صاحب کا ایک شعر ہے کہ وہ سردیوں میں پہاڑوں پہ لے گیا تھا مجھے وہ سردیوں میں پہاڑوں پہ لے گیا تھا مجھے میں اس کو جون میں دلی بلانے والا ہوں تو دسمبر میں جون کیسا ہوتا اس کا ذکر کیا بہرحال آئی حضرات میں اب چاہتا ہوں کہ اس شخص کو سنا جائے کہ جس کو سب سنتے ہیں نہ صرف خواص بلکہ عوام بھی اور انہوں نے ادھر بہت ہی تیزی کے ساتھ جو اپنی ایک پہچان بنائی ہے اپنے اچھے اشعار کے ذریعے اپنی خوبصورت شخصیت کے ذریعے اور ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں مطلب انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے بغیر کسی کی پرواہ کیے کسی ستائش کی یا سلے کی وہ اپنا کام کرتے رہے اور آج وہ دن بھی آیا کہ اظہر اقبال کو پوری دنیا جانتی ہے ان کے اشعار جو ہے وہ گشت کرتے ہیں بازگش کرتے ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں مطلب اتنے پیارے انسان ہیں کہ ان کو دیکھ کے شرافت کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ شرافت کیسی ہوتی ہے تو میں جناب اظہر اقبال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں مختلف حوالوں سے وہ پہنچے ہیں اپنی شاعری سے نظامت کے ذریعے ٹاک شو کے ذریعے اور وہ اپنا بنا لینے کی ان کو بڑی بڑی ان کے اندر جو وہ ہے یہ خوبی بظاہر لگتے نہیں ہوں لیکن اتنی جلدی وہ اپنا بنا کوئی میگنیٹ لگا ان کے اندر <laughs> مطلب سشمتا سین جیسی مطلب ایک خوبصورت خاتون <laughs> ان کے گلے لگ جاتی ہے آ کر اور ہم لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو یہ اظہر اقبال کی خوبی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں اظہر اقبال سے ان کی شاعری کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چاہے عمران بھائی ہوں دیوندر تومر صاحب میرے ذرا سے اشارے پر یہاں چلے آئے ان کی ان کا یہ دلیل ہے ان کی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی شیلندر صاحب ہیں یہاں پہ دھرمندر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ہاشم رضا زیدی اتنے مصروف رہتے ہیں اس کے باوجود بھی میرے بلاوے پر وہ میرٹھ سے یہاں چلے آئے اور بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں تو آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ روہت بھائی پون بھائی جی اور میں بغیر کسی تاخیر کے کیونکہ گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے تو <laughs> وہ مجھ پہ بھی لاگو ہوتا ہے چند شیر سماعت کر لیں کہ مطلب پیش خدمت ہے فہمی صاحب اجازت جی ارشاد اس کی طرح جھل ملایا کر واہ اوس کی طرح جھل ملایا کر گیلے بالوں کو مت سکھایا کر کی طرح جھل ملایا کر گیلے بالوں کو مت سکھایا کر گیلے بالوں کو مت سکھایا کر آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی واہ آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی اپنی باہوں میں مت سلایا آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی بہت خوب ہے اپنی باہوں میں مت سلایا کر واہ دھوپ میں جل رہا ہے جسم میرا دھوپ میں جل رہا ہے جسم میرا دھوپ میں جل رہا ہے جسم میرا تو اگر پیڑ ہے تو سایہ دھوپ میں جل رہا ہے جسم میرا تو اگر پیڑ ہے تو سایہ کر اور جانے کس کس کو چھو کے آتے ہیں واہ جانے کس کس کو چھو کے آتے ہیں ہاتھ لڑکوں سے مت ملایا کر واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ بہت شکریہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ اور چھوٹ جاتے ہیں سب <laughs> واہ چھوٹ جاتے ہیں سب ضروری کام واہ چھوٹ جاتے ہیں سب ضروری کام ہم کو باتوں میں مت لگایا گیا واہ واہ واہ میرے لیے بڑی خوشبختی کا وقت ہے کہ میں نو سال جن کے انڈر کام کر کے آیا ہوں جنہوں نے مجھے جینے کا ہنر سکھایا محترم وویک تیواری صاحب ستیہ کے ستیہ مائکرو کیپٹل لمیٹڈ کے سی ای او سی آئی او مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں میں بےحد استقبال کرتا ہوں سر بہت شکریہ سر جی کہ چھوٹ جاتے ہیں سب ضروری کام ہم کو باتوں میں مت لگایا کر اور چند شعر سن لیں کہ تجھ کو پا لینے کی خواہش کا دمن کرتے ہوئے تجھ کو پا لینے کی خواہش کا دمن کرتے ہوئے رات گزری ہے عجب چنتن منن کرتے ہوئے کہ تجھ کو پا لینے کی خواہش کا دمن کرتے ہوئے رات گزری ہے بہت چنتن رات گزری ہے عجب چنتن منن کرتے ہوئے اور یہ شیر اظہر عنایتی صاحب کے قریب ایک جی۔ شعر ہے ان کا پہنچ گیا ہے کہ جانے وہ بچے کہاں کن راستوں پر کھو گئے جانے وہ بچے کہاں کن راستوں پر کھو گئے جو بڑے بوڑھوں کو جاتے تھے نمن کرتے جانے وہ بچے کہاں کن راستوں پر کھو گئے بڑے بوڑھوں کو جاتے تھے جو بڑے بوڑھوں کو جاتے تھے نمن کرتے ہوئے پریم پوجا سے بھی بڑھ کر ہے تو پھر یہ جان لو واہ پریم پوجا سے بھی بڑھ کر ہے تو پھر یہ جان لو زہر بھی پینا پڑے گا آچمن کرتے ہوئے پوجا سے بھی بڑھ کر ہے تو پھر یہ جان لو زہر بھی پینا پڑے گا آچمن کرتے ہوئے کتنے سنگھاسن ہیں ان کے واسطے شرط واہ کتنے سنگھاسن ہیں ان کے واسطے پرتکشرت سوچتے ہیں رام کب ون کو گمن کرتے ہوئے شکریہ اور ہاں وہی جس سے ہمارا آتمک سمبند تھا بہت خوب ہاں وہی جس سے ہمارا آتمک سمبند تھا کھو دیا ہم نے اسے ایک دن بدن کرتے ہوئے بھائی اچھا ہے بہت شکریہ ہاں وہی جس سے ہمارا آتمک سمبند تھا واہ کھو دیا ایک دن اسے ہم نے بدن کرتے ہوئے کے ہم ہی سے اپنا سوال رکھا نہیں گیا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ ہم ہی سے اپنا ہم ہی سے اپنا سوال رکھا نہیں گیا ہے اسی لیے تو خیال رکھا نہیں گیا ہے واہ واہ واہ واہ واہ تمام رشتوں کے حق ادا کرنا چاہتا تھا تمام رشتوں کے حق ادا کرنا چاہتا تھا کوئی بھی رشتہ بحال رکھا نہیں واہ واہ یہ طے ہوا ہے کہ غیر مشروط ہو محبت انکنڈیشنل یہ طے ہوا ہے کہ غیر مشروط ہو محبت سو درمیاں میں وصال رکھا نہیں واہ واہ واہ واہ واہ بچھڑ گئے بچھڑ گئے ہنستے کھیلتے اب کی بار ہم لوگ واہ بچھڑ گئے ہنستے کھیلتے اب کی بار ہم لوگ دلوں میں اپنے ملال رکھا نہیں گیا اور محبتوں کے عروج پر خودکشی کریں گے بہت ہو محبتوں کے عروج پر خودکشی کریں گے محبتوں میں زوال رکھا نہیں گیا ہے اور شیر آخر مکتا پیش خدمت ہے کہ غزل کسی اور کیفیت میں ہوئی ہے اظہر واہ غزل کسی اور کیفیت غزل کسی اور کیفیت میں ہوئی ہے اظہر نظر میں اس کا جمال رکھا نہیں واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ کیا کہنے چند شیر اور سماعت کر لیں کہ کیا کہنے کچھ ترنم سے بھی پڑھ دیجیے گا جناب وہ گھڑی لگی ہوئی ہے نہیں کوئی بات نہیں <laughs> جی،, جی بس اب تو تین لوگ ہیں کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کسی کے ہونے کا کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے یہ درد اب تو انایاس ہونے لگتا ہے کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے درد اب تو انایاس ہونے لگتا ہے یہ درد اب تو انایاس ہونے لگتا ہے اس افسرا کو اگر آنکھ بھر کے دیکھے کوئی واہ اس افسرا کو اگر آنکھ بھر کے دیکھے کوئی خدا کے ہونے پہ وشواس ہونے لگتا اس افسرا کو اگر آنکھ بھر کے دیکھے کوئی خدا کے ہونے پہ وشواس ہونے لگتا ہے کچھ ایک دن کو بری لگتی ہے یہ تنہائی کچھ ایک دن کو ابھی سر شیر دیکھو گے کچھ ایک دن کو بری لگتی ہے یہ تنہائی پھر اس کے بعد تو ابھیاس ہونے لگتا ہے کچھ ایک دن کو بری لگتی ہے یہ تنہائی پھر اس کے بعد تو ابھیاس ہونے لگتا ہے خودی کو پانے کا مطلب ہی گیان ہے اظہر خودی کو پانے کا مطلب ہی گیان ہے اظہر گھروں میں رہ کے بھی سنیاس ہونے لگتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ اور مروستھل سے یکایک جیسے جنگل ہو گئے ہیں واہ مروستھل سے جنگل, جیسے جنگل ہو گئے ہیں تیرا ساندھ پا کر ہم مکمل ہو گئے ہیں مرستھل مروستھل سے یکایک جیسے جنگل ہو گئے ہیں تیرا ساندھ پا کر ہم مکمل ہو گئے ہیں بدن کے نقشے پہ ہر تل کو سو سو بار دیکھا بدن کے نقشے پہ ہر تل کو سو سو بار دیکھا اسے اتنا پڑھا ہم نے کہ پاگل ہو گئے ہیں واہ بدن کے نقش پہ ہر تل کو سو سو بار دیکھا اسے اتنا پڑھا ہم نے کہ پاگل ہو گئے ہیں ہمارے عشق میں اس درجہ سگریٹ پی ہے اس نے واہ ہمارے عشق میں اس درجہ سگریٹ پی ہے اس نے گلابی سے اب اس کے ہونٹ پرپل ہو گئے ہیں واہ کیا کہنے ہمارے عشق میں اس درجہ سگریٹ پی ہے اس نے گلابی سے اب اس کے ہونٹ پرپل ہو گئے ہیں واہ اور ہمارے آنسوؤں کو دکھ کا کارن مت سمجھنا ہمارے آنسوؤں کو دکھ کا کارن مت سمجھنا ہمارے آنسوؤں کو دکھ کا کارن مت سمجھنا تمہیں نزدیک پا کر بھاؤ وہول ہو گئے ہیں واہ واہ واہ واہ واہ کہ ہمارے آنسوؤں کو دکھ کا کارن مت سمجھنا واہ تمہیں نزدیک پا کر بھاؤ وہول ہو گئے ہیں کسی کی یاد بارش بن کے آنا چاہتی ہے کسی کی یاد بارش بارش بن کے آنا چاہتی ہے کسی کے دکھ میں سارے میگ شامل ہو گئے واہ واہ واہ واہ بہت شکریہ اور معین بھائی کا ہاں۔ دو تین شعر بس ترنم جی، سے جی، سنا کے اجازت کہ یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے کہ اس نے ہم کو رلایا نہیں بہت دن سے بہت کیا کہنے ہیں بھائی واہ واہ واہ واہ چلو کہ خاک اڑائے چلو شراب پئیں کیا بات ہے چلو کہ خاک اڑائیں چلو شراب پئیں کسی کا ہجر منایا نہیں بہت دن سے آداب کیا بات ہے باب باب باب ہر ایک شخص یہاں خواب لگتا ہے بہت خوب ہر ایک شخص یہاں محو خواب لگتا ہے کسی نے ہم کو جگایا نہیں بہت دن سے واہ آخر کیا یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو جائے نہ جم جائے واہ یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دن سے یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے بہت شکریہ حاضرین تھینک یو سو مچ بڑی